ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے نو علیہ السلام کی مدد کی یقیناً نو علیہ السلام کی قوم والے برے لوگ تھے بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نو علیہ السلام کی دعا نو علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کو ان کی قوم نے ستایا تکلیفیں دیں تو نو علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ باری تعالیٰ میں آجز آ گیا ہوں آپ میری مدد فرمائیے زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھیے ورنہ یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسی ہی فاجر کافر ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی اور آپ کے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آ گئے تھے آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی قوم کی سختی ایزا دہی اور تکلیف سے رب عالم نے اپنے نبی نو علیہ السلام کو بچا لیا ساڑھے نو سو سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے مگر سوائے چند لوگوں کے اور سب اپنے شرک و کفر سے نہ ہٹے بلکہ آپ کو سخت ایزائیں دیں اور ایک دوسرے کو آپ کی ایزا دہی پر بھڑکاتے رہے ہم نے ان کی مدد فرمائی اور عزت آبرو کے ساتھ کفار کی ایزا رسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان برے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا اور نو علیہ السلام کی دعا کے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچا سب ڈبو دیے گئے